معراج کا پیغام آڈیو بک بائے مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ اللہ علیہ بسم الرحمن الرحیم معراج کا پیغام اسلامی تاریخ میں دو راتیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ایک وہ رات جس میں نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا دوسری وہ رات جس میں آپ کو معراج نصیب ہوئی پہلی رات کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ اس میں نو انسانی کی رہنمائی کے لیے وہ روشن ہدایت نامہ بھیجا گیا جو باطل کی تاریکیوں میں حق کا نور صدیوں سے پھیلا رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا لیکن دوسری رات کی اہمیت بعض دینیاتی بحثوں میں غم ہو کر رہ گئی ہے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس رات میں انسانیت کی تعمیر کے لیے کتنا عظیم الشان کارنامہ انجام پایا آج اس مبارک رات کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمارے لیے کیا پیغام لائی ہے معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے سارے ہی جتن کر ڈالے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں دو چار آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال نہ بن چکے ہو خود مکہ میں ایسے مخلص لوگوں کی ایک مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئی تھی جس سے زیادہ سرگرم اور فداکار حامی دنیا کی کسی تحریک کو کبھی نہیں ملے اور مدینہ میں دو طاقتور اور خود مختار قبیلوں کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا چکی تھی اب وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منتقل ہو جائے تمام ملک کے منتشر مسلمانوں کو اپنے پاس سمیٹ لے اور ان اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دے جن کی اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے تھے یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر پیش آیا اس سفر سے واپس آ کر جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ قرآن مجید کی سترویں سورہ سورہ بنی اسرائیل میں آج تک لفظ بلفظ محفوظ ہے اس کو دیکھے اور اس کی تاریخی پس منظر کو نظر میں رکھے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اصولوں پر ایک نئی ریاست کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے وہ ہدایات دی جا رہی ہے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو آگے کام کرنا تھا اس پیغام میں معراج کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے مصریوں کی غلامی سے نکل کر بنی اسرائیل نے جب آزاد زندگی شروع کی تھی تو خداوند عالم نے ان کی رہنمائی کے لیے کتاب عطا فرمائی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ میرے سوا اب اپنے معاملات کی تکمیل کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا مگر بنی اسرائیل نے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفرہ نے نعمت کیا اور زمین میں مسلح بننے کے بجائے مفسد و سرکش بن کر رہے نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ایک مرتبہ ان کو بابل والوں سے پامال کرایا اور دوسری مرتبہ رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا اس سبق آموز تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائے گی اس کی پیروی میں کام کرو گے تو تمہارے لیے بڑے انعام کی بشارت ہے دوسری اہم حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اس کا اپنا عمل اس کے حق میں فیصلہ کن ہے سیدھا چلے گا تو آپ اپنا بھلا کرے گا غلط راہ پر جائے گا تو خود ہی نقصان اٹھائے گا اس شخصی ذمہ داری میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے اور نہ کسی کا بار دوسرے پر پڑ سکتا ہے لہٰذا ایک سوال معاشرے کے ہر ہر فرد کو اپنی ذاتی ذمہ داری پر نگاہ رکھنی چاہیے دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے تیسری بات جس پر متنبع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیزیں تباہ کرتی ہے وہ اس کے بڑے لوگوں کا بگاڑ ہے جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے خوشحال اور مالدار اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے لہٰذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں سیاسی اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیا کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے پھر مسلمانوں کو وہ بات یاد دلائی گئی ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ اگر تمہارے پیش نظر صرف یہی دنیا اور اس کی کامیابیاں اور خوشحالیاں ہو تو یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے مگر اس کا آخری انجام بہت برا ہے مستقل اور پائیدار کامیابی جو اس زندگی سے لے کر دوسری زندگی تک کہیں نامرادی سے نہ ہونے پائے تمہیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ تم اپنی کوششوں میں آخرت اور اور اس کی باز پرس کو پیش نظر رکھو دنیا پرست کی خوشحالی بظاہر تعمیر کی شان رکھتی ہے مگر اس تعمیر میں ایک بہت بڑی خرابی کی صورت مضمر ہے وہ اخلاق کی اس فضیلت سے محروم ہوتا ہے جو صرف آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے ہی سے پیدا ہوا کرتی ہے یہ فرق تم دنیا ہی میں دونوں طرح کے آدمیوں کے درمیان دیکھ سکتے ہو یہی فرق بعد کی مناظر حیات میں اور زیادہ نمایاں ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک کی زندگی سراسر ناکامی اور دوسرے کی زندگی سراسر کامیابی بن کر رہے گی ان تمہیدی نصیحتوں کے بعد وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی تعمیر ہوئی تھی یہ چودہ اصول ہے اور میں انہیں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس طرح وہ معراج کے اس پیغام میں بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک خدا واحد کے سوا کسی کی خداوندی نہ مانی جائے صرف وہی تمہارا معبود ہو اس کی تم بندگی و اطاعت کرو اور اسی کے حکم کی پیروی تمہارا شعار رہے اگر اس کے علاوہ کسی اور کا اقتدار اعلیٰ تم نے تسلیم کیا خواہ وہ کوئی غیر ہو یا تمہارا اپنا نفس تو آخر کار تم قابل مذمت بن کر رہو گے اور ان برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے جو صرف خدا کی تائید سے ہی حاصل ہوا کرتی ہے یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ ہی نہیں تھا بلکہ اس سیاسی نظام کا جس سے بعد میں مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اولین بنیادی اصول بھی تھا اس کی پوری عمارت اس نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ خداوند عالم ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے اور خدا کی شریعت ہی ملک کا قانون ہے نمبر دو انسانی حقوق میں سب سے اہم اور مقدم حق والدین کا ہے اولاد کو والدین کا متی خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جس میں اولاد والدین سے بے نیاز اور سرکش نہ ہو بلکہ ان سے نیک سلوک کرے ان کا احترام ملحوظ رکھے اور بڑھاپے میں ان کی وہی ناز برداری کرے جو کبھی بچپن میں وہ اس کی کر چکے ہیں اس دفعہ کی روح سے یہ طے کر دیا گیا کہ اسلامی نظام معاشرت کی بنا خاندان پر رکھی جائے گی اور خاندانی نظام کا محور والدین کا ادب و احترام ہوگا بعد میں اسی دفعہ کے منشا کے مطابق والدین کے وہ شریع حقوق معین کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور برقم میں ملتی ہیں نیز اسلامی معاشرہ کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں اور مسلمانوں کے آداب تہذیب میں وہ خیالات و اطوار پیوست کر دیے گئے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام کے ذریعے سے خاندان کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے نمبر تین اجتماعی زندگی میں تعاون ہمدردی اور حق شناسی اور حق رسانی کی روح جاری و ساری رہے ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کا مددگار ہو ہر محتاج انسان دوسرے انسانوں سے مدد پانے کا حقدار ہو ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنے اوپر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہے ان کی کوئی خدمت کرے تو یہ سمجھے کہ وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے نہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لاد رہا ہے اور اگر کسی خدمت کے قابل نہ ہو تو معذرت کرے اور خدا سے فضل مانگے تاکہ وہ دوسروں کے کام آ سکے اس دفق کی بنیاد پر مدینہ طیبہ کے معاشرے میں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے احکام دیے گئے وسیعت وراثت اور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی ضیافت کی جائے اور پھر اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے پورے پورے معاشرے میں فیاضی ہمدردی اور تعاون کی ایسی پھونک دی گئی کہ لوگوں کے اندر قانونی حقوق کے ماسوا اخلاقی حقوق کا ایک وسیع ترین تصور پیدا ہو گیا اور اس کی بنا پر لوگ خود بخود ایک دوسرے کے ایسے حق بھی پہچاننے اور ادا کرنے لگے جو کسی قانون کے زور سے نہ مانگے جا سکتے ہیں اور نہ دلوائے جا سکتے ہیں نمبر چار لوگ اپنی دولت کو غلط طریقوں سے ضائع نہ کرے فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دے در اصل خدا کی نعمت کا کفران ہے جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے بھائی ہے اور ایک سوال معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے بیجا صرف مال کو اخلاقی تربیت اور قانونی پابندیوں کے ذریعے سے روک دے نمبر پانچ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ تو بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کرے معاشرے کے افراد میں توازن کی ایک ایسی صحیح حص پائی جانی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہے اور بیجا خرچ کی خرابی میں مبتلا بھی نہ ہو مدینہ کی سوسائٹی میں ان دونوں دفعات کی منشا کی ترجمانی مختلف طریقوں سے کی گئی ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت سی صورتوں کو عزرو قانون حرام کر دیا گیا دوسری طرف بالواسطہ قانونی تدابیر سے بھی بیجا صرف مال کی روک تھام کی گئی تیسری طرف حکومت کو یہ اختیارات دیے گئے کہ اسراف کی نمایاں صورتوں کو وہ اپنے انتظامی احکام کے ذریعے سے روک دے اور جو لوگ اپنے مال میں بہت زیادہ ناروا طریقوں سے تصرف کرنے لگے ان کی جائیداد کو عارضی طور پر خود اپنے انتظام میں لے لے ان تدابیر کے علاوہ معاشرے میں ایک ایسی رائے عام بھی پیدا کی گئی جو فضول خرچیوں پر واہ کرنے کے بجائے ملامت کرے اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے افراد کے نفس کی اصلاح بھی کی گئی تاکہ وہ بجا اور بیجا خرچ کے فرق کو خود سمجھے اور بیجا خرچوں سے آپ ہی آپ باز رہے اسی طرح بخل کو بھی جس حد تک قانون کے ذریعے سے توڑا جا سکتا تھا اس کے لیے قانون سے کام لیا گیا اور باقی اصلاح کا کام رائے عامہ کے زور اور اخلاقی تعلیم کی طاقت سے لیا گیا آج اسی کا اثر ہے کہ مسلمان سوسائٹی میں کنجوسو اور زر اندازوں کو جس بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کی مثال کسی دوسری سوسائٹی میں نہ ملے گی نمبر چھ خدا نے اپنے رزق کو تقسیم کا جو نظام قائم کیا ہے انسان اپنی مصنوعی تدبیروں سے اس میں دخل انداز نہ ہو اس نے اپنے سب بندوں کو رزق میں مساوی نہیں رکھا ہے بلکہ ان کے درمیان کم و بیش کا فرق رکھا ہے اس کے اندر بہت سی مسلحتیں ہیں جن کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے لہٰذا ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے طریقوں سے قریب تر ہو فطری نامساوات کو ایک مصنوعی نامساوات میں تبدیل کرنا یا نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا دونوں یکساں غلط ہے اس دفعہ میں قانون فطرت کے جس اصول کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اس کی وجہ سے مدینہ کے اصلاحی پروگرام میں یہ تخیل سرے سے کوئی راہی نہ پا سکا کہ رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور تفاضل بجائے خود کوئی بے انصافی ہے اور انصاف قائم کرنے کے لیے امیری اور غریبی کا فرق مٹانا اور ایک بے طبقات معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا کسی درجہ میں بھی مطلوب ہے اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کو صالح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جو راہ عمل اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ فطرت اللہ نے انسانوں کے درمیان جو فرق رکھے ہیں ان کو اصل فطری حالات پر جوں کا تو برقرار رکھا جائے اور دفعات تین چار پانچ کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین کی اس طرح اصلاح کر دی جائے کہ معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے ان بے شمار اخلاقی و روحانی اور تمدنی فوائد کا ذریعہ بن جائے جن کی خاطر ہی دراصل خالق کی کائنات نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت رکھا ہے نمبر سات نسلوں کی افزائش کو اس ڈر سے روک دینا کہ کھانے والے بڑھ جائیں گے تو معاشی ذرائع تنگ ہو جائیں گے ایک بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ اس اندیشے سے آنے والی نسلوں کو ہلاک کرتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ رزق کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے حالانکہ رازق وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو زمین میں بسایا ہے پہلے آنے والوں کے لیے بھی رزق کا سامان اسی نے کیا تھا اور بعد کے کے آنے والوں لیے بھی وہی کرے گا جتنی آبادی بڑھتی ہے خدا اسی نسبت سے معاشی ذرائع بھی وسیع کر دیتا ہے لہٰذا لوگ خدا کے تخلیقی انتظام میں بے جا دخل اندازی نہ کرے اور کسی قسم کے حالات میں بھی ان کے اندر نسل کشی کا میلان پیدا نہ ہونے پائے یہ دفعہ ان معاشی بنیادوں کو قطعی طور پر منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں ضبط ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے قدیم زمانے میں افلاس کا خوف قتل اطفال اور اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی من حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے لیکن معراج کے پیغام کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر کھانے کے ذرائع بڑھانے کی تعمیری سعی میں اپنی قوت اور قابلیت صرف کرے نمبر آٹھ زنا عورت اور مرد کے تعلق کی بالکل ایک غلط صورت ہے اس کو نہ صرف بند ہونا چاہیے بلکہ معاشرے کے اندر ان اسباب کا بھی سد کیا جانا چاہیے جو انسان کو اس کے قریب لے جاتے ہیں یہ دفعہ آخر کار اسلامی نظامی زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی اس کے منشا کے مطابق زنا اور تحمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا پردے کے احکام جاری کیے گئے فوائش کی اشاعت پر پابندی عائد کی گئی شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر بندشیں لگائی گئی اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح نہایت آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کا خاتمہ کر دیا گیا نمبر نو انسانی جان کو اللہ تعالی نے قابل احترام ٹھہرایا ہے کوئی شخص نہ اپنی جان لینے کا حق رکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی جان خدا کی مقرر کی ہوئی یہ حرمت صرف اسی صورت میں ٹوٹ سکتی ہے جبکہ خدا ہی کا مقرر کیا ہوا کوئی حق اس کے خلاف قائم ہو جائے پھر حق قائم ہو جانے کے بعد بھی خوریزی صرف اس حد تک ہونی چاہیے جہاں تک حق کا تقاضا ہو قتل میں اسراف کی تمام صورتیں بند ہو جانی چاہیے مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا جن کے خلاف حق قائم نہیں ہوا ہے یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا یا مار دینے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا یا ایسی ہی دوسری انتقامی یا جو دنیا میں راج رہی ہے اس دفعہ کی بنیاد پر اسلامی قانون میں خودکشی کو حرام کیا گیا قتل عمد کو جرم ٹھہرایا گیا قتل خطا کی مختلف صورتوں کے لیے خون بہا اور کفار تجویز کیے گئے اور قتل بلحا کو صرف تین صورتوں میں مقید کیا گیا ایک یہ کہ کوئی شخص قتل عمد کا مرتکب ہوا ہو دوسرے یہ کہ کسی شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تیسرے یہ کہ کسی شخص نے اسلامی نظام جماعت کے خلاف خروش کیا ہو پھر قتل بالحق کا فیصلہ کرنے کے اختیارات بھی صرف قاضی شرح کو دیے گئے ہیں اور اس کا ایک مہذب ضابطہ بنا دیا گیا نمبر دس یتیموں کے مفاد کی اس وقت تک حفاظت ہونی چاہیے جب تک وہ خود اپنے بلبوتے پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائے ان کے بال میں کوئی ایسا تصرف نہ ہونا چاہیے جو خود ان کے مفاد کے لیے بہتر نہ ہو یہ محض ایک اخلاقی ہدایت ہی نہ تھی بلکہ یتامہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے اسلامی نظام حکومت میں قانونی اور انتظامی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئی جن کی تفصیلات ہم کو حدیث و فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں پھر اسی دفعہ سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظ ہے جو خود اپنے مفاد کی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا ولی من لا اسی طرح اشارہ کرتا ہے اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے نمبر گیارہ عہد و پیما خواہ افراد ایک دوسرے سے کرے یا ایک قوم دوسری قوم سے کرے بہرحال ایمانداری کے ساتھ پورے کیے جائے معاہدوں کی خلاف ورزی پر خدا کے ہاں باز پرس ہوگی یہ بھی صرف اسلامی اخلاقیات ہی کی ایک اہم دفعہ نہ تھی بلکہ آگے چل کر اسلامی حکومت نے اسی کو اپنی داخلی اور خارجی ریاست کا سنگ بنیاد قرار دیا نمبر بارہ ناپ اور پیمانے اور اوزان ٹھیک رکھے جائے اور لین دین میں صحیح تول تولی جائے اس دفعہ کے مطابق اسلامی حکومت کے محکم احتساب پر من جملہ دوسرے فرائض کے ایک فرض یہ بھی عائد ہوا کہ وہ منڈیوں میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے اور تدفیف کو بزور بند کر دے پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بے ایمانیوں اور حق تلفیوں کا سدباب کرنا حکومت کا فرض ہے نمبر تیرہ تم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کے صحیح ہونے کا تمہیں علم نہ ہو اپنی سماعت اور بینائی کا اور اپنے دلوں کی نیتوں کا اور خیالات اور ارادوں کا تمہیں خدا کو حساب دینا ہے اس دفعہ کا منشا یہ تھا کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گما اور قیاس کے بجائے علم کی پیروی کرے اس منشا کی ترجمانی اخلاق میں قانون میں ملکی نظم و نسق اور سیاست میں اور نظام تعلیم میں مختلف طریقوں سے بہت وسیع پیمانے پر کی گئی اور ان بے شمار خرابیوں سے اسلامی معاشرے کو بچا لیا گیا جو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رونما ہوتی ہیں اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگاؤ قانون میں یہ مستقل اصول مقرر کیا گیا کہ محض شبہ پر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے تفتیش جرائم میں یہ قاعدہ طے کر دیا گیا کہ گمان پر کسی کو پکڑنا اور مار پیٹ کرنا یا حوالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے غیر قوموں کے ساتھ برتاؤ میں بھی یہ پالیسی معین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے اور نہ شبہات پر افواہیں پھیلائی جائے نظام تعلیم میں بھی ان تمام نام نہاد علوم کو ناپسند کیا گیا جو محض ذن و تخبین اور لات قیاسات پر مبنی ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک حقیقت پسندانہ ذہنیت پیدا کی گئی نمبر چودہ زمین میں جباروں اور متکبروں کی چال نہ چلو تم نہ اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اپنے گرور میں پہاڑوں سے سربلند ہو سکتے ہو یہ بھی محض ایک واعظانہ بات نہ تھی بلکہ در حقیقت اس میں مسلمانوں کی پیشگی تمبی کی گئی تھی کہ ایک حکمران گروہ بننے کے بعد وہ گرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ جو حکومت اس منشور کے مطابق مدینہ طیبہ میں قائم کی گئی اس کے فرمانا گورنروں اور سپہ سالاروں کی زبان قلم سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی آج ہمیں ایسا نہیں ملتا جس میں ادائے تکبر کا ادا شائبہ تک پایا جاتا ہو حتیٰ کہ جنگ میں بھی انہوں نے کبھی فخر و غرور کی کوئی بات زبان سے نہ نکالی ان کی نشست و برخواست چال ڈال اور عام برتاؤ ہر چیز میں انکسار و توازع کی شان پائی جاتی تھی اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی اکڑ اور تبختر سے کبھی اپنا روب جمانے کی کوشش نہ کرتے تھے یہی وہ اصول تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر اسلامی سوسائٹی اور اسلامی ریاست کی تعمیر فرمائی پانچ جون انیس سو اڑتالیس عیسوی